کے اوپر رکھ کر کچلا کیا یہ سب بیرونی فتنے کسی کو دین کی خاطر توحید کی خاطر آگ کی چنگاریوں پر لٹایا گیا بعض خواتین کو عقیدہ توحید کی خاطر ننگا کر کے شرم گاہوں کے اوپر تیر اور نیزے برسائے گئے فرمایا کہ بیرونی جو فتنے ان کی زد میں تم آ چکے ہو تم دیکھ چکے ہو فصبر تم اور تم بیرونی فتنوں میں صبر کر کے کامیاب ہو چکے ہو اب باری ہے اندرونی فتنوں کی فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم فتن تو سر راہ اندرونی جو فتنے ہیں یہ بہت خطرناک ہے اس لیے کہ باہر کے دشمن کا مقابلہ آسان ہے جس کی دشمنی واضح ہو دفاع کرنا آسان ہے اس سے بچنا قدرے آسان ہے اندر کے جو فتنے یہ بڑے خطرناک ہیں اور یہ فطرے کیسے ہوں گے کن نظم فل خائی تے اظہار جس طرح موتیوں کا ہار ہوتا ہے اور اگر ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے تو یقیبات دیگرے موتی گرنا شروع ہو جاتے ہیں اندرونی فتنے اس طرح شروع ہو جائیں گے ایک جگہ فرمایا ہے جس طرح کسی جگہ پر بارش شروع ہوتی ہے تو پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے پھر اسی جگہ پر یقے بعد دیگرے بارش کی قطرے تسلسل کے ساتھ گرنا شروع ہو جاتے ہیں ان مرکزی اور خطرناک فتنوں کی ابتدا کیسے ہو گئی کہ اس کی ابتدا یوں ہوگی کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے ایمان کو اور ان کے دین کو خرید کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے ایسے نیٹ ورک ہوں گے ایسے مراکز ہوں گے ایسے دفاتر ہوں گے حدیث کے الفاظ ہیں اعلان ہوگا میں یو بی اونا دین ہوں بے کف مندرا ہے کون ہے جو اپنا دین ہمارے ہاتھوں بیچنا چاہتا ہے آئے اس کو جتنے دینار چاہیے جتنے درہم ہم چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں اب سنتے آئیے غور کرتے آئیے میں یو بی ہونا دینا ہوں بے کفراہ کون ہے کون ہے جو اپنا دین اپنا ایمان ہمارے ہاتھوں بیچنا چاہتا ہو آئے بکف من دراہم اس کو جتنے دینار چاہیے جتنے درہم چاہیے اے لے لے اٹھا لے اور اپنا ایمان بیچ دے کیا بنے گا فرمایا کہ دنیا وہ لوگ جن کے دل و دماغ میں مادیت کی حوث ہوگی مادہ پرس قسم کے لوگ ہوں گے دولت پجاری ہوں گے بھوکے ہوں گے وہ اس اعلان کی طرف رخ کریں گے وہاں جائیں گے اور صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ دین من اپنا اپنا ایمان ان کے ہاتھوں بیچ دیں گے کس طرح بیچیں گے کس طرح ایمان بیچ کر پیسے لے کر کیا کریں گے کیا جو لوگ ان کے ایمان کو خرید کریں گے کیا وہ کہیں گے کہ آج کے بعد تم نے کلمہ نہیں پڑھنا اس سے کہ تمہارا ایمان ہم نے خرید لیا ہے نہیں نہیں آج کے بعد تم نے مسلمانوں کی صفوں میں نہیں رہنا یہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں آج کے بعد تم نے اپنی شناخت تبدیل کر کے وہ شناخت بنانی ہے جو ہماری ہے نہیں نہیں یہ پابندیاں نہیں ہوں گی آئے اسلام کیا فرماتے ہیں فرمایا کہ جب ان کے ایمان کو وہ لوگ خرید کر لیں گے ان کو ایک ہی بات بتائیں گے مسد بزار پڑھیے مسد احمد پڑھیے مستدرک حاکم کا مطالعہ کیجئے وہ ایک ہی شرط لگائیں گے کہ آج سودا ہو چکا ہے آج سے پہلے تم اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات کے مطابق چلتے تھے آج کے بعد تم نے ہماری ہدایات کے مطابق چلنا ہے یہ ہے تمہارا ہمارا سودا تم ہماری ریج میں رہو گے تم ہماری حدود میں رہو گے اب تمہارا ہمارے ساتھ ہر وقت ایک تعلق رہے گا اب ہماری ہدایات کے مطابق تم نے باقی زندگی گزارنی ہے ٹھیک ہے وہ اس بات کو اوکے کر لیں گے اس نقطے پر وہ ایگری ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا نبی اسلام فرماتے ہیں پہلی ہدایت وہ لوگ جو جاری کریں گے اور وہ یہ ہے کہ یہ ہے شناخت یہ ہے علامت اس شناخت کو سامنے رکھ کر تو نے اب مسلمانوں کو قتل کرنا ہے تیرا کام کیا ہے تم نے قتل کرنا ہے جہاں ابھی موقع ملے لیکن قتل کن کو کرنا ہے یہ ایک مخصوص شناخت ہے یہ شناخت ہے یہ علامت ہے اس کو تو دماغ میں رکھ لے اس علامت کے مطابق اس شناخت کے مطابق جہاں تجھے بندہ ملے تو نے اس کو قتل کر دینا ہے اللہ اکبر کبیرہ حقیقت یہ ہے نبی علیہ السلام کی یہ اور اس طرح کی احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یوں لگتا ہے نبی صلاحت وسلم ہمارے بیچ میں موجود ہیں اور آج کا موجودہ دور کا نقشہ کھینچ رہے ہیں اور ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں پھر کمال درجے کا ایمان صحابہ کرام کا ہے کہ جن کے دور میں مسلمانوں کا یہ مزاج یہ تصور تک بھی نہیں تھا یہ باتیں ان کی عقل کو قبول ہونے والی نہیں تھی مگر ان کا ایمان قبول کرتا تھا اس لیے کہ بتانے والے ناطے کے وہی ہیں جس کے جس کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ کہ میرے پیغمبر کا نطق میرے پیغمبر کے ہونٹ کا ہلنا میری وحی کے بغیر نہیں ہے یہ شناخت ہے یہ ہے علامت اس کو لے کر تم نے بقیہ زندگی گزارنی ہے اور جہاں بھی موقع ملے تو انہیں قتل کر دینا ہے یہ جب نبی علیہ السلاط اسلام یہاں پہنچے تو یہ بات صحابہ کرام ہضم نہیں کر سکے حدیث میں آتا ہے کہ بیک زباں ہو کر صحابہ نے کہا کالو یا رسول اللہ اللہ کے رسول انا بعضنا بعضا کلمہ تو انہوں نے نہیں چھوڑا نہ ہی ان سے کلمہ چھڑوایا گیا نمازیں انہوں نے نہیں چھوڑی نہ ہی نمازیں چھڑوائی گئی کیا وہ اسلام کے اندر رہ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے ایک ہے اتفاقی طور پر کسی مسلمان کے ہاتھ مسلمان کا قتل ہو جانا ہو یہ ایک اور چیز ہے کہ اتفاقی طور پر ایک مسلمان زد میں آ گیا مسلمان قتل ہو گیا منصوبہ بندی کے تحت ایک پلاننگ اور اس کے تحت اس کو مشن بنا کر مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دینا ایسا ہوگا نے کیا فرمایا فرمایا کہ یمیت اللہ یمیت اللہ قلوب ذالک الزمان کما یمیت ابدانہم فرمایا جی ہاں ایسا ہوگا کہ جس طرح انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے جسم مردہ ہو جاتا ہے جب وہ اپنے ایمان کو بیچیں گے ان کا دل مردہ ہو جائے گا ایمان کا سودا جب کر لیں گے بظاہر وہ نظر آئیں گے کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں قربانیاں کر رہے ہیں لیکن ان کا دل مردہ ہو چکا ہوگا جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان ایک مسلمان کے دل میں جو گناہ کا ایک تصور ہوتا ہے کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہے وہ تصور ختم ہو جاتا ہے قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ایک مسلمان کے دل میں قتل کے بارے کیسا تصور ہونا چاہیے اسلام کو فرمان ہے ان یقز اللہ تبارک و تعالی بین الناس یوم القیامت فی الدماغ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی اور ہر چھوٹا اور بڑا مقدمہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے لیکن فرمایا کہ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کے سامنے جو مقدمہ پیش کیا جائے گا وہ قتل کا مقدمہ ہے اول ما العبد عبادات میں سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا اور مقدمات میں معاملات میں سب سے پہلا مقدمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو پیش ہوگا وہ قتل کا مقدمہ ہے مسلمان کے دل و دماغ میں قتل کے بارے یہ تصور ہونا چاہیے انوی صاحب اسلام کا فرمان ہے ولیز بعدت شرک ولیز بعدت شرک باللہ عز و جل اعظم عند اللہ من قتل النفس اللہ تعالیٰ کہ ہاں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ناجائز قتل کر رہا ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گنا اللہ تعالیٰ کے ہاں ناجائز قتل کرنا ہے بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے فرمایا کہ فرمائے گلسی بھی دنیا ایک مسلمان کا ناجائز قتل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری خلائے کی تباہی سے بھی زیادہ سنگین ہے بلکہ ایک حدیث میں تو میرے دوستوں میرے بھائیوں یہاں تک آیا ہے کہ کلو ہر طرح کے گناہ جو انسان دنیا میں کرتے رہتے ہیں صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں آمدن ہوں خطان ہوں دانستہ ہوں غیر دانستہ ہوں ہر طرح کے گناہ جو انسان دنیا میں کرتا ہے اللہ ان گناہوں کے بارے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کو ترس آئے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے اس کے لیے امید کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ممکن کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے لیکن فرمایا صرف دو آدمی ہیں جن کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا ناجائز ہے دو آدمی ہیں دو آدمی ان کے بارے یہ کہنا بھی ناجائز ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کو ترس آئے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے یہ نہیں کہہ سکتے یہ ناجائز ہے ممکن ہے اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے یہ ممکن اور ہو سکتا ہے کہ الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتے دو آدمی کے بارے یہ دو آدمی کون ہیں فرمایا کہ اللہ ممات مشرقہ جو کرتا رہا توبہ نصیب نہیں ہوئی اور شرک کی حالت میں مر گیا یہ پہلا شخص ہے کرتا رہا اور شرک میں ہی مر گیا توبہ نہیں کی اس کے بارے یہ لفظ استعمال کرنا ناجائز ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کو ترس ہے اور اللہ اس کو معاف کر دے ناجائز ہے ممکن ہے اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف کر دے یہ لفظ استعمال کرنا ناجائز ہے اور دوسرا کون ہے ومن قتل مؤمنا متعمدا اور جس شخص نے کسی مسلمان کو ناجائز قتل کیا ہے اور وہ مر گیا ہے اس نے توبہ نہیں کی اس کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے کہ ممکن ہے اللہ اس کو معاف کر دے اتنا حساس معاملہ امیر عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یمن کے گورنر نے خط لکھا کون یا بن امیہ رضی اللہ عنہ یہ گورنر ہے وہاں کے خط لکھا کہ ملک یمن میں ایک شہر ہے جو گنجان شہر ہے اس کا نام ہے سنعا سنعا یمن بڑا پھیلا ہوا شہر ہے موسم کے لحاظ سے بہت اچھا ہے معاشی اعتبار سے ہر ایک کو اپنے جگ اپنے اندر جگہ دیتا ہے غریب کو بھی امیر کو بھی پڑھے لکھے کو بھی اور ان پڑھ کو بھی جو ہنر والا ہے جو ہنر والا نہیں ہے ہر ایک کو یہاں معاش مل جاتا ہے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اطناف اور اکناف سے لوگ سنا میں آنا شروع ہو چکے ہیں جہاں امن ہوتا ہے جہاں معیشت کے اسباب اور وسائل ہوتے ہیں لوگ وہاں رخ کرتے ہیں آبادی گنجان ہو گئی ہے اب یہاں قتل کا معاملہ شروع ہو گیا ہے حتیٰ کہ صورت ہاتھ یہ ہے ان سب اب چونکہ سنا کے اندر صرف مسلمان نہیں ہیں یہاں یہودی بھی ہیں مجوسی بھی ہیں نصارہ بھی ہے اور مختلف اقوام ہیں صورت حال یہ پہنچی ہے میں آیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ ان اربعتن قتلو سبیین ایک معصوم بچے کی لاش لو کے لے کے جا رہے تھے جب میں نے تحقیق کی پتا چلا کہ چار آدمیوں نے مل کر اس معصوم بچے کو قتل کر دیا ہے اب میں کیا کروں ان چاروں میں سے اس بچے کے بدلے قتل کس کو کروں عمر قید کس کو کروں اور کوڑے کس کے ماروں چار ہے اور قتل ایک چھوٹا سا بچہ ہوا ہے کس کو قتل کرو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے نیچے لکھا کہ چاروں کو آپ جمع کریں اور سنعا کے لوگوں کو ایک میدان میں کہیں کہ جمع ہو جائے سب کے سامنے ان چاروں کو قتل کر دیا جائے چاروں کو قتل کر دیا جائے بن امیہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا کہ چاروں کو قتل کر دیا گیا جب چاروں قتل ہو گئے تو ایک شور مچا اب یہ شور مچانے والے کون ہیں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے شور مچا کہ دیکھو ظلم کی انتہا ہو گئی ہے انتہا ہو گئی ہے ایک کے بدلے اگر قتل ہونا بھی تھا تو ایک کو ہونا تھا چاروں کو قتل کر دیا گیا ماحول بگڑ گیا یانا بن امیہ رضی اللہ عنہ اس بگڑے ہوئے ماحول کے اوپر کنٹرول نہ کر سکے دوبارہ خط لکھا کہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے چاروں کو قتل کر دیے لیکن یہاں ماحول بگڑتا جا رہا ہے جو میرے بس میں نہیں ہے کیا کروں امیر عمر رضی اللہ عنہ نے اس خط کا جواب خط کی شکل میں نہیں دیا بلکہ مدینہ کے ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر گھوڑے پر سوار ہو کر یمن کی طرف روانہ ہو گئے یمن پہنچ گئے اور پورے یمن والوں کو باہر لاؤ امیر عمر کا نام سن کر وادیوں سے لوگ بھی جمع ہو گئے امیر عمر نے ایک بلیغ خطبہ پہشاد فرمایا جو علماء سے آپ سنا کرتے ہیں اور کہ لوگوں کا فی ہے سنعا سنا تمہارا شور میں نے سن لیا تمہاری باتیں مجھ تک پہنچ چکی ہیں معصوم بچے کے قتل میں چار آدمی شریک تھے اور چاروں کو قتل کر دیا گیا اللہ کی قسم اگر پوری سنا کی آبادی اس بچے کے قتل میں شریک ہوتی میں سب کو قتل کر دیتا اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پڑھ کے سنائی کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِجْتَمَعُوا عَلَىٰ قَتْلِ مُسْلِمٍ لَعَدْخَلَهُمُ اللَّهُ جَهَنَّمَ جَمِيعًا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا مجھے اُس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر پوری کی پوری خلائق ساتوں آسمانوں کی مخلوق اور پوری زمین کی مخلوق اگر ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائے اللہ تعالیٰ پوری کی پوری خلے کو جہنم میں داخل کرے گا آپ علماء سے پوچھئے امیر عمر کے اس خطبے کے بعد پھر یمن میں کتنے قتل ہوئے معاملہ کس طرح ٹھنڈا ہو گیا جو ظلم ظلم کہہ رہے تھے واپس آئیے کہ اللہ کے بے فرماتے ہیں کہ چونکہ اب ان کا ایمان بک چکا دین بک چکا اب یہ کرائے کے قاتل ہیں ایک حدیث میں آتا ہے جو کہ جامع ترمیزی کی حدیث ہے فرمایا کہ پھر یہ شناخت کر کے خالی زہری شناخت کر کے کہ کس طرح کے لوگوں کو میں نے ٹارگٹ کرنا ہے مارنا ہے یہ قتل کرتے رہیں گے اور ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ جن کو ہم مار رہے ہیں ان کا قصور کیا ہے حتیٰ کہ مرنے والوں کو بھی حدیث میں آتا ہے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ جو ہمیں قتل کر رہے ہیں کس غلطی میں مار رہے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوگا ان کے علم میں کوئی نہیں ہوگا فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کی کیفیت کیا ہوگی فرمایا قطعیر یغیر فراخ ہو مصحف بزدار کے الفاظ ہیں قطعیر یغیر فراخ ہو اس وقت مسلمانوں کی کیفیت اس چڑیا کی طرح ہوگی چڑیا کی طرح کون سے چڑیا کون سے چڑیا فرمایا کہ وہ چڑیا جو اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے صبح سے لے کر دوپہر تک اس کے لیے ایک بہترین جگہ کا انتخاب کرتی ہے کہ میں اپنا گھونسلہ بناؤں تو کہاں بناؤں آخر ایک جگہ کا وہ انتخاب کر لیتی ہے کہ یہ اچھی جگہ ہے پھر دوپہر سے لے کر شام تک اپنی چونچ میں ایک ایک تن کا لا لا کر شام تک اپنا گھونسلہ تیار کرتی ہے اس کے بعد اس گھونسلے میں بیٹھ جاتی ہے اور کئی دن تک انڈے دیتی رہتی ہے اس کے بعد اپنے انڈوں پر بیٹھ جاتی ہے اور انتظار کرتی ہے اپنے ننھے بچوں کی ایک دن آتا ہے اس کے بچے باہر آ جاتے ہیں یہ مثال کون دے رہے ہیں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ قربان جائے بچے آ جاتے ہیں بچوں کو دیکھ کر گھونس لے کے بنانے کی تھکاوٹ کئی دن تک بیٹھے رہنے کی جو تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جاتی ہے وہ خوش ہوتی ہے اچانک دیکھتی ہے کہ سامنے ایک ٹہنی پہ بیٹھ کر کوا اس کے بچوں کو دیکھ رہا ہے گھبرا جاتی ہے کہ یہ کوا انتظار کر رہا ہے کہ میں اڑوں دانے کے لیے پانی کے لیے اور یہ میرے معصوم بچے کو اٹھا کر لے جائے گا اس کی ساری خوشی غمی میں تبدیل ہو جاتی ہے پھر کیا کرتی ہے فراخ ہو جب کوا اڑ کے جاتا ہے تو یہ اپنی چونچ میں معصوم بچے کو اٹھا کر کسی اور جھاڑی میں جا کے رکھ کے آتی ہے پھر دوسرے بچے کو اپنی جگہ تبدیل کرتی ہے سکون کے لیے وہاں بیٹھتی ہے گھر چھوٹ گیا پھر اس کو گھبراہٹ اور قوے کا تصور باقی ہے پھر وہاں سے کسی اور غار میں لے جاتی ہے حتیٰ کہ جب معصوم بچے جب تک اڑنے کے قابل نہیں ہوتے جگہیں بدلتی رہتی ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے جگہیں اس کی فرمایا کہ اس وقت میری امت کی کیفیت یہی ہوگی بنائے ہوئے گھروں کو حالات کے پیش نظر بیچ دیں گے کہ یہ گھر یہ علاقہ محفوظ نہیں ہے کسی اور علاقے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ گھر بیچ دیں گے محنت سے بنایا ہوا گھر کسی اور علاقے میں جاتے ہیں یہاں امن نہیں ہے اپنی دکانیں تبدیل کر رہے ہیں اپنے دفتر تبدیل کر رہے ہیں اپنے کاروبار تبدیل کر رہے ہیں کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے یہاں یہ ہو رہا ہے جگہیں بدلتے رہیں گے اور پریشان رہیں گے فرمایا کہ اس وقت میری امت کی کیفیت یہ ہوگی نبی علیہ نبی والسلام سے صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اس وقت مسلمانوں کو یہ کیفیت جو ہوگی کیا مسلمانوں کا کوئی حکمران نہیں ہوگا مسلمانوں کے حکمران نہیں ہوں گے مسلمانوں کے بادشاہ نہیں ہوں گے اگر ہوں گے تو ان کا مزاج کیا ہوگا ایسا کیوں ہوگا ہر آدمی نوٹ کر لے گا کہ یہ ہو رہا ہے کیا اس کو پتہ نہیں چلے گا نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے جملے میں اس کا جواب دیا ہے ایک چھوٹے سے جملے میں اکبر سلطان اول کتابا سیف ترکان بادشاہ ہوں گے مسلمانوں کے حکمران ہوں گے لیکن مسلمانوں کے حکمرانوں کا مزاج قرآن کریم کے مزاج کے خلاف ہوگا بس اتنی بات بتائی جو مزاج قرآن کریم کا ہے وہ مزاج مسلمانوں کے حکمرانوں کا نہیں ہوگا ان بھی ذات کچھ اور ہے اس وقت حکمران ہوں گے بادشاہ ہوں گے عدالتیں ہوں گی لیکن حکمرانوں کا مزاج قرآن کریم کے مزاج کے خلاف ہوگا اللہ اکبر یہ اللہ کے پیغمبر نے کب بات بتائی آج سے چودہ سو سال پہلے بتائیے غور کیجیے صحابہ کرام کو بات سمجھ آ گئی آخر میں عرض کی کہ اللہ کے رسول پھر اس دور کے مسلمانوں کا کیا بنے گا کیا بنے گا وہ تو گمراہ ہونا شروع ہو جائیں گے بے دین ہونا شروع ہو جائیں گے کیا بنے گا فرمایا نہیں میں اللہ بھی خیرن ہو فرمایا کہ اس دور کے جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو دو نیمتی عطا فرمائے گا جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیار ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو دو نعمتیں دے گا اس دور کے مسلمانوں میں سے پہلی نعمت کیا ہے اس بدترین اور فطروں والے دور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو دین کی توفیق عطا فرمائے گا حالات ہوں گے مصائب ہوں گے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو دین پر قائم رکھے گا نہ وہ توحید کو چھوڑیں گے نہ وہ سنت کو چھوڑیں گے نہ رزق کی حلال کو چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دین کی توفیق دے گا اس دور میں بھی اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان کو نعمت یہ دے گا اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے گا یہ صبر وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق دے گا وہ دیکھیں گے کئی مرتبہ ہم لٹ گئے کئی مرتبہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو گئیں ان کے اقارب دنیا سے جا رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں لیکن وہ صبر کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں گے اور قیامت کے دن بغیر حساب کے اللہ ان کو جنت باشتہ دے گا میرے دوستو یہ پورا کا پورا صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک کے ادوار کا جب نقشہ کھینچا ہے ہمارے ادوار میں وہ چیزیں جب آتی ہیں اللہ کے پیغمبر کی وہ باتیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں بالکل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 اللہ ہم پہ رحم فرما ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے یا جو حیات ہیں ان پہ بھی رحم فرما ہماری اولادوں پہ رحم فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ جتنے مسلمان مرد خواتین دنیا سے چلے گئے انہیں معاف فرما اے اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچا ہمارے عزیز اقارب ماں باپ بہن بھائی جو بھی ایمان پر فوت ہوئے ہیں اے اللہ ان کی بخشش فرما دے اے اللہ تو نے ہمیں جتنا زندگی دی ہے ایمان والی زندگی نصیب فرما اور ایمان والی موت نصیب فرمانا اے اللہ استقامت نصیب فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما اے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما اے اللہ جو بے اولاد ان کو اولاد نصیب فرما اے اللہ جن کو اولاد دی ان کو نیک بنا اے اللہ جو مقروض ان کے قرض دور فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد بھی دے ان کو بھی اور ان کے اولادوں کو بھی نیک بنا دے رزق کے حلال کی توفیق تا فرما حرام سے ہم سب کو بچا شیطان کے شر سے مکر سے فریب سے دجر سے ہم سب کو محفوظ فرما ریاکاری سے بچا نام نمود اور شہرت سے بچا اے اللہ اخلاص اسی فرما سبحان ربی رب العزت عما یسفون وسلام المسیم الحمد للہ رب العالمین